لا تقم فی ہی ابدن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس عمارت میں ہرگز مت کھڑے ہوئیے گا اب کیا ہوا کہ یہ آئے اس مسجد کو سینکٹیفائی کرانے کے لیے یعنی کہ یہ دکھانے کے لیے مسلمانوں کو کہ دیکھو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے یعنی کہ یہ صحیح مسجد ہے اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ آپ اس میں نماز پڑھ لیجئے آپ تبو کے سفر کی طرف روانہ ہونے والے تھے آپ نے فرمایا کہ ابھی تو میں مصروف ہوں واپس آ کر میں دیکھوں گا اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی کے ذریعے اطلاع دے دی کہ آپ ہرگز اس مسجد میں نماز نہ پڑھیے گا اب اس سے آپ مجھے بتائیے کہ کیا بات ہمیں پتہ چل رہی ہے بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ کام دیکھنے میں چاہے مسجد بنانا بھی کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی وہ اللہ کے ہاں نیکی شمار نہیں ہوگا اگر نیت کے اندر گڑبڑ ہے یا نیت کے اندر فساد ہے اب ایک اور مسجد کا ذکر ہے مسجد اس سے من اول احق رجال جو مسجد روز اول سے تقوا پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ آپ اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہوں اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں اشارہ یہاں پر مسجد قباء کی طرف ہے مسجد قبا بنانے والوں کی تعریف جب قرآن میں نازل ہوئی تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس بات پر آپ کی اتنی تعریف کی آپ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں پاکیزگی کا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تہارت کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں تو یہ تہارت اتنی اہم چیز ہے قوانین تہارت جو اسلام نے دیے ہیں وہ فرض عین ہیں ہر ایک کو ہم میں سے پتہ ہونا چاہیے کہ تہارت کو کس طرح حاصل کیا جائے تہارت صرف ظاہری صفائی کا نام نہیں ہے ظاہری صفائی بھی اس میں شامل ہے کہ مومن صاف ستھرا ہو اس کے کپڑوں سے بو نہ آئے اس کے بالوں سے اس کے منہ سے بو نہ آئے اسمیل نہ آئے لوگوں کو کراہیت نہ آئے اب تبلیغ کرنے والی کی شخصیت اتنی مکرو ہوگی کراہیت والی ہوگی تو لوگ کیسے اس پیغام کی طرف رغبت رکھیں گے جو پیغام وہ سنا رہا ہے لوگوں کو تو ہر مسلمان کے ذمے کچھ نہ کچھ تبلیغ کی ذمہ داری تو ہے ہی ہر مسلمان کو صاف ستھرا ہونا چاہیے قیمتی ہونا ضروری نہیں کہ ریشمی کپڑے پہنے اور اس میں سے پسینے کی اسمیل آ رہی ہو معمولی کاٹن بھی ہو لیکن صاف ستھرا دھبے دھبان نہ ہو گندا نہ ہو اور اسی طرح کپڑوں کی صفائی بھی اسی وقت ممکن رہتی ہے جب اندر کی صفائی ہوئی بھی ہو تو ظاہری طور پر صفائی لیکن اندر جسم کی صفائی ناخن کٹے ہوئے ہوں بال صاف ستھرے ہوں الجھے ملجگے پھیلے ہوئے نہ ہوں اسی طرح انڈر آرمز انڈر لیگز ان کی صفائی کی ہوئی ہو صاف ستھرا انسان ہو تو وہ چیز اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے تو تہارت کن چیزوں سے اور کس طرح حاصل کی جاتی ہے یہ فرض عین ہے بعض دفعہ ہم ہر طرح کی باتیں اپنے بچوں سے کر لیتے ہیں لیکن جب تہارت کی بات ان کو بتانی ہوتی ہے تو ہم امبیرس ہونے لگتے ہیں دیکھیے ماں نہیں بتائے گی باپ نہیں بتائے گا تو بچوں کو کون بتائے گا بچوں کو کلیئر بتائیں پیوبرٹی کے ساتھ ساتھ ہی کہ آپ کو انڈر آرمس صاف کرنے ہیں انڈر لیگز آپ کو صاف کرنے ہیں کس طرح اپنے آپ کو دھونا ہے کیسے غسل کرنا ہے وضو کیسے ہوگا اگر پاکیزگی نہیں ہے کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی اگر وضو نہیں ہے نماز نہیں قبول ہوگی گندگی کی حالت میں ہے حج قبول نہیں ہوا روزہ قبول نہیں ہوا ساری عبادت کا دار و مدار تہارت کے اوپر ہے اور جنت کا دار و مدار عبادت کے اوپر ہے تو لہٰذا یہ صاف رہنا پاک رہنا اس کے احکامات فرض عین ہیں ہر انڈیویجول کو ہر انفرادی مسلمان کو ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے بنیانہ بنیا تقوا من اللہ و ردوان خیر ام من بنیانہ شفا ہارن فی جہنم پھر تمہارا کیا خیال ہے بہتر وہ انسان ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کے کھوکھلے کنارے پر اٹھائی اور وہ اس کو لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری بہت ہی بلیغ اور خوبصورت مثال بیان کی جا رہی ہے ہم عمل کر رہے ہیں سب عمل کر رہے ہیں بہت سے لوگ عمل کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اچھا عمل ہے یہ بھی اچھا عمل ہے اب جو انسان زندگی گزار رہا ہے جس پر کہ وہ عمل کر رہا ہے دنیا کی زندگی سمجھیے کہ وہ سطح ہے اور عمل وہ عمارت ہے جو کہ بنائی جا رہی ہے اب اگر زندگی کی بنیاد تقوا پر ہے اور مقصد کسی بھی عمل کا کیا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا تو یہ مضبوط بنیاد ہے جس پر کہ اس نے اپنی عمارت تعمیر کی ہے یہ دو چیزیں ہونی چاہیے تقوا ہو اور پھر اللہ کی رضا مطلوب ہو ہم جو لوگوں کو عمل کرتے دیکھتے ہیں تو کیا ہر اچھا عمل نیکی ہوتا ہے نہیں ہر اچھا عمل ہر گڈ ڈیڈ نیکی نہیں ہوتا بنیاد میں اگر خدا خوفی نہیں ہے اللہ کی رضا کی طلب نہیں ہے تو مسجد بنانے جیسا عمل بھی نیکی نہیں ہوگا یہی بات ہے جو سمجھائی گئی ہے یہاں پر کہ وہ جس نے کہ اپنے عمل کی بنیاد اپنی زندگی کی بنیاد تقوے پر اور اللہ کی رضا پر رکھی امن اس بنیا نہ ہو اللہ شفا جروف ہارن یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کے کھوکھلے کنارے پر اٹھائی یعنی عمل کیا لیکن دکھاوے کا عمل ہے کھوکھلا عمل ہے اس کی جڑ میں نہ اللہ کا تقوی ہے اور نہ اللہ کی رضا جو ہے وہ اس کو مطلوب ہے دونوں چیزیں اس کی زندگی میں نہیں ہیں تو وہ عمل دیکھنے میں چاہے کتنا بھی بڑا ہو چاہے اس نے پیرامڈس جیسی عمارت بھی بنا دی ہو اللہ کے ہاں کوئی وزن نہیں رکھے گی وہ چیز چاہے کسی نے مسجد بھی بنا دی ہو لیکن ریا کاری ہے اور دکھاوا ہے اس کے اندر اور لوگوں کو راضی کرنا ہے یا دنیا کا فائدہ حاصل کرنا ہے تو اللہ کے ہاں کوئی اس کا وزن نہیں ایسی بات جیسے کہ کسی ایروجن والے حصے پر انسان اپنا گھر بنانا شروع کر دے تو ایروڈیڈ زمین پر جب گھر بنائے گا تو وہ گھر پائیدار تو نہیں ہو سکتا اسی طرح وہ زندگی کی جس کی بنیاد تقوی پر نہیں ہے خدا خوفی پہ نہیں ہے اور اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے اس زندگی میں جو بھی عمل کیا جائے یتیموں کی خدمت غریبوں کی خدمت لیپرز کی خدمت کچھ کیا جائے لیکن چونکہ اس سے مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے تو پھر وہ عمل نیکی نہیں ہوگا ہاں گڈ ڈیڈ ہوگا گڈ ڈیڈ ہو سکتا ہے لیکن جنت کو خریدنے والی کرنسی نہیں ہے جیسے ہر کاغذ روپیہ نہیں ہوتا روپیہ وہی ہوتا ہے جو ایک خاص چیز ہوتی ہے اور جو گورنمنٹ ایشو کرتی ہے تو نیکی بھی وہ کرنسی ہے کہ جو کہ اللہ نے ایشو کی ہے اور اللہ نے بتائی ہے اور اسی سے جنت خریدی جا سکتی ہے واللہ اللہ یا دلقوم الظالمین ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں سوائے اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں اللہ نہایت باخبر اور حکیم اور دانا ہے ان اللہ من لہم الجنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ و اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں فیقتلون یک طلون و یقتلون تو قتل کرتے بھی ہیں اور قتل کیے بھی جاتے ہیں وعدن علیہ حقن فطوراتی ول انجیلی ولقرآن ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں و من اوفا بھی عہد ہی من اللہ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو فسط شروع بھی بڑی با یا تم بھی بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا وزال کا کہو الفوز العظیم یہی سب سے بڑی کامیابی ہے تجارت کی بات کی جا رہی ہے بزنس کی بات کی جا رہی ہے بزنس انسان کو پسند بہت ہے اس لیے کہ بزنس کرتا ہے تو اس کے پاس دولت آتی ہے عزت آتی ہے اب ہم جانتے ہیں کہ ہر بزنس میں دو فریق ہوتے ہیں ایک بیچنے والا ایک خریدنے والا بیچنے والا اپنا مال لے کر مارکیٹ میں نکلتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے مال کی سب سے زیادہ قیمت کون دے سکتا ہے اور سب سے زیادہ مال دینے والے کو وہ اپنی چیز جو ہے وہ بیچ دیتا ہے ہائیسٹ بڈر کے ہاتھوں وہ اپنے مال کا سودا کرتا ہے اس دنیا کو اگر ہم دیکھیں یہ ایک بازار کی طرح ہے یہاں بھی خرید و فروخت ہو رہی ہے بیچنے والا انسان ہے اس کے ایسٹس دو الفاظ میں بیان فرما دیے گئے جان جان کے اندر وقت صلاحیت طاقت سب آ گیا ٹائم از منی کہا جاتا ہے نا وقت پیسہ بھی ہے اور وقت جان کا حصہ بھی ہے تو جان اس کا ایسٹ ہے اور مال اب دنیا کے بازار میں وہ یہ دو چیزیں لے کر نکلتا ہے اپنی جان اور اپنا مال دنیا میں بہت سارے خریدار ہیں کئی بائرز ہیں جو اس کا مال اور اس کی جان خریدنا چاہتے ہیں کوئی اپنا سودا اپنے ہی جیسے انسانوں کے ہاتھ کر لیتا ہے دوسرے انسانوں کے ہاتھوں خود کو بیچ دیتا ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں پیپل پلیزرز لوگوں کو راضی کرنے والے ان کو صرف یہ خوف ہوتا ہے ایسے لوگوں کو کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اگر آپ جاننا چاہتی ہیں کہ آپ اپنا سودا کس کے ساتھ کر رہی ہیں تو آپ اپنے آپ کو دیکھیے کیا آپ کو یہ فکر رہتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اب میں نے کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے اگر یہ جملہ زندگی میں ریپیٹڈلی آتا ہے یہ فکر کھائی جاتی ہے ہر موقع پر چاہے شادی ہو چاہے بیاہ ہو چاہے پہننے اوڑھنے کا معاملہ ہو چاہے موت کا معاملہ ہو ہر وقت اگر پہلا خیال یہ آتا ہے کہ مجھے فلاں کام کرنا ہے اگر نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا سودا اپنے ہی جیسے انسانوں کے ہاتھوں کیا ہے ہم پیپل پلیزرز ہیں جب ہم لوگوں کو راضی کرنے نکلتے ہیں ہم سودا ان کے ہاتھ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ نفع ہمیں ہاتھ میں آتا ہے دنیا والوں سے وفاداریاں ملتی ہیں تعریفیں سننے کو ملتی ہیں ہو سکتا ہے عزت بھی ملے شہرت ملے یہ چیزیں ہو سکتا ہے ملیں لیکن ہو سکتا ہے نہ بھی ملیں دونوں ہی اس کے امکانات ہیں اور چانسز ہیں اسی میں پھر آپ دیکھیں کہ لوگ اپنی زندگیاں خطرے میں ڈالتے ہیں چند منٹ کی شہرت کی خاطر تاکہ Guinness book of world record میں ان کا نام آ جائے اور وہ کتاب ہر سال بدلتی ہے کیا کچھ کرتے ہیں کتنا پیسہ لگاتے ہیں کسی نے وہ چینی کا ایفل ٹاور بنا دیا کسی نے کچھ بنا دیا کوئی کہاں سے الٹا لٹک رہا ہے کوئی کتنے دیر جو ہے وہ سانپ بچھوؤں کے ساتھ کسی پنجرے کے اندر قید ہے کس لیے کہ چند سیکنڈ کی تصویر ٹیلی ویژن پر آ جائے اخبار کے اندر تصویر آ جائے لوگوں کی واہ واہ اس کو مل جائے اور چند لمحوں کے لیے اس کا نام دنیا میں چمکنے لگ جائے کتنی مشکلات اٹھاتے ہیں ان چیزوں کی خاطر world tallest world fastest world biggest ان کے چکر میں وہ لگے رہتے ہیں یہ ایک کیٹیگری ہے یہ انسان ہے لیکن اللہ ان کو مومن نہیں کہتا ایک اور بھی کیٹیگری ہے انسانوں کی وہ اپنے نفس کو دوسروں کے ہاتھ پہ نہیں بیچتے بلکہ صرف اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں بیچتے ہیں یہ ہیں سیلف پلیزرز انہوں نے اپنی جان کا اپنے مال کا سودا خود اپنے ہاتھ پر کر لیا ہے کسی کو قتل کر کے اگر ان کو خوشی ملتی ہے یہ قتل کریں گے سیریل کلرز کا اگر آپ کبھی پڑھیں ان کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے قتل کرتے ہیں کہ خون بہتا دیکھ کر اور اگلے کی تکلیف دیکھ کے ہم کو انٹینس پلیجر حاصل ہوتا ہے ہمیں انتہائی دلی خوشی محسوس ہوتی ہے ہم اسی لیے ہم خون بہاتے ہیں ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں الکوہل ایڈکٹس جو ہوتے ہیں الکحلکس ہیں یا ایڈکٹس ہیں کیا ہیں یہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ ان کو دیکھ کر کیا سوچ رہے ہیں اس لیے کہ ان کو دوسروں کی پرواہ اس لیے نہیں کہ انہوں نے سودا دوسروں کے ہاتھوں کیا نہیں ہے اپنے ہاتھوں اپنا سودا انہوں نے کیا ہے اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے بس یہ کام کرتے ہیں تو یہ نفس پرست قسم کے لوگ ہیں ان کو بھی اللہ مومن نہیں کہتا اور یہ دونوں کیٹیگریز کو پیپل پلیزرز کو سیلف پلیزرز کو کافر کہا گیا کافر اس لیے کہا گیا کہ یہ ناشکرے لوگ ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بہت سستا بیچ دیا ایک اور ہستی بھی بازار میں موجود تھی جو کہ ان کی صحیح قیمت دے سکتی تھی لیکن اس کے ہاتھ پر انہوں نے اپنا سودا نہ کیا ایک اور کیٹیگری ہے انسانوں کی جس کو کہ مومن کہا جاتا ہے یہ مومن کون ہے یہ مائکرو مائنورٹی ہے اقلیت میں ہے اتنے ذہین ہیں اتنے ایکسٹرا آرڈینری لوگ ہیں کہ جب باقی انسانیت ان کو دیکھتی ہے تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو کیا کہا جائے ان کو پاگل کہا جائے کہ ان کو مجنو کہا جائے کہ ان کو دیوانہ کہا جائے حیران ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر لیکن یہ بڑے ایکسیپشنل لوگ ہیں نا آپ دیکھیں جو جینیس آئے ہیں دنیا میں ان کو بھی اکثر و بیشتر پاگل ہی کہا گیا وہ تو بعد میں ثابت ہوا کہ وہ جینیس تھے تو یہ بھی ایسے ہی جینیس لوگ ہیں جن کو کہ اللہ تعالیٰ مومن قرار دیتا ہے بہت ذہین فار سائٹڈ دور اندیش لوگ یہ بھی دنیا کے بازار میں نکلے ہیں اپنی جان اور اپنا مال لے کر انہوں نے سروے کیا اور اپنے آپ کو ہائیسٹ بڈر کے ہاتھوں بیچا اپنا سودا اللہ سے کیا انہوں نے اور اللہ سے بڑھ کر ہماری قیمت کون ادا کر سکتا ہے کون جان سکتا ہے کہ ہم کتنے قیمتی ہیں اللہ سے بڑھ کے نہیں اپنے فانی مال اور اپنی فانی جان انہوں نے لافانی جنت کے عوض خرید لی کتنے عقلمند پیریشیبلس دیکھ کر کوئی امپیریشیبل چیز اگر لے لے اس سے بڑھ کر عقل مند کون ہے تو یہ کون ہے یہ گاڈ پلیزرز ہیں اللہ کو راضی کرنے والے متقی گاڈ کانشیس یہ نہ سیلف کانشیس ہیں نہ پیپل کانشیس ہیں یہ گاڈ کانشیس لوگ ہیں اپنے آپ کو لوگوں کی نظر سے نہیں دیکھتے ان کو پرواہ نہیں ہے وہ ہنستا ہے تو ہنسے شوق سے ہنسے وہ روتا ہے مجھے دیکھ کے تو شوق سے روئے یہ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں کہیں ہو خلوت میں ہوں جلوت میں ہوں مجلس میں محفل میں مسجد میں میرج ہال میں یہ اپنے آپ کو اللہ کی نظر سے دیکھتے رہتے ہیں ان کو کہا گیا فس تب شروع یا تم بے تو خوشیاں مناؤ کتنے خوش قسمت ہو کتنے عقل مند ہو کتنا اچھا تم نے سودا کیا ہے یہ تمہارا فانی جسم جو یہاں مٹی ہو کے گل سڑ کر برابر ہو جائے گا تمہارا رب تو تم کو جنت میں ایسا لا فانی جسم عطا کرے گا خالدین فیحہ ابدا ہمیشہ رہو گے وہاں پہ ابد تک ذالقہ فوز العظیم یہ ہے بڑی کامیابی بہت بڑی کامیابی ہے جو کہ کسی کو بھی مل جائے جب مومن ہوتا ہے اس کی زندگی میں دو مقام تو آ سکتے ہیں مومن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر دفعہ مومن جو ہے وہ ناخوشی رہے گا نہیں اکثر و بیشتر مومن بھی خوش ہوتا ہے اللہ بھی خوش ہوتا ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مومن پریشانیوں میں تکلیفوں میں ہوتا ہے آزمائشوں میں ہوتا ہے لیکن اللہ خوش ہوتا ہے ایک مقام جو مومن کی زندگی میں کب بھی نہیں آ سکتا کب بھی نہیں آ سکتا وہ یہ ہے کہ وہ خود خوش اور اللہ ناراض یہ ہو نہیں سکتا اللہ کی طرف سے وہ لاپرواہ نہیں ہوتا وہ بکا ہوا مال ہے کوئی تبدیلی کرنے کو کہتا ہے کہ تم یوں نہیں یوں اپنا حال ہولیا کر لو تم یوں نہیں یوں کر لو وہ کہتا ہے I am sorry I am sold میں تو بکا ہوا ہوں اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تو یہ کیٹیگری بتا دی ہے لوگوں کی پھر اب ایک اور بھی کیٹیگری بتائی جا رہی ہے اگر یہ کون لوگ ہیں کہ جب اللہ کی راہ میں جان دینے کا مرحلہ بھی آ جائے تو یہ جان بھی دے دیتے ہیں اور اپنی قیمت تو آپ دیکھیے ایک دل کا ویلو خراب ہو جائے کتنا قیمتی ہے ایک آنکھ خراب ہو جائے ذرا جائیں علاج کروائیں تو پتہ چلے گا ذرا اپنے جو باڈی پارٹس ہیں ان کی اسیسمنٹ تو کیجیے ان کی ویلیو تو لگائیے کروڑوں بھی کم ہیں آپ کے لیے کوئی کروڑوں روپے آپ کو دے اور آپ سے کہے کہ اپنا سیدھا ہاتھ مجھ کو دے دو یا اپنی زبان مجھ کو دے دو ہم دیں ہم کبھی نہ دیں ہم اتنے قیمتی اتنے ہم قیمتی تو ہم یہ فانی حقیر لوگوں کے ہاتھوں کیوں اپنے آپ کو بیچتے ہیں کیوں ہم زندگی مشکل کرتے ہیں ہم نے لوگوں کے ہاتھوں بیچ کے اترے سارے اپنے خدا بنا لیے جن کو راضی کرنا آسان کام نہیں ہے کبھی یہ راضی ہوتے ہیں پل میں اولیا پل میں بھوت جن کو کہا جائے آج راضی ہیں کل ناراض اتنے سارے معبودوں کو راضی کرنے کے بجائے ایک اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے یقین کریں کہ عبودیت میں حریت ہے لبریٹ ہو جاتا ہے انسان جب وہ اللہ کا بندہ یکسو ہو کر بن جاتا ہے اللہ کے ساتھ سودا کیا خوش اور مومن ریزنٹفل نہیں ہوتا شرمندہ نہیں ہوتا ایمان جس کے پاس ہو پھر وہ دکھی لگے یا وہ غصے میں لگے یا کمپلیکس لگے سوال ہی نہیں مومن کا چہرہ تو خوشی سے دمکتا رہتا ہے ہر وقت مسکراتا ہی رہتا ہے وہ خوش ہی رہتا ہے اس لیے کہ اس نے جو اتنا قیمتی سودا کر لیا اب ایک اور بھی کیٹیگری ہے لوگوں کی یہ تو دیکھیے پھر کیا ہم بات کر رہے تھے بیچ میں بات رہ گئی کہ پھر کیا ہے کہ جب اگر موقع ملے تو یہ شہید بھی ہو جاتے ہیں اپنا یہ جسم اللہ کی راہ میں دے بھی دیتے ہیں جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا لیکن اس کے لیے ہمت چاہیے نا وہ ایک شعر ہے انہوں نے کہا کہ یوں تو شہادت کا شوق بہت ہے لیکن سنا ہے کہ جان سے مار دیتے ہیں تو یہ جان بھی پیاری ہے اور یہ آیات بھی بہت پیاری ہیں دل یہاں بھی کھنچتا ہے ادھر دنیا بھی کھینچتی ہے پھنس گئے بیچ میں لیکن جو پکا ہے اپنے سودے میں وہ تو جان بھی دے دیتا ہے کوئی بڑا سودا نہیں لیکن سب کو تو جان دینے کی سعادت نصیب نہیں ہوتی تو جب وہ زندہ رہتے ہیں تو زندگی کا ان کا رخ کیسا ہوتا ہے زندگی کی مصروفیات کیسی ہوتی ہیں مصروفیات بھی اس میں بتائی جائیں گی اور ان کا ذہن کس طرف مائل ہوتا ہے وہ بھی ہم یہاں پڑھیں گے اتائبونا بونا اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے ان کا دل ہر وقت اللہ میں اٹکا رہتا ہے ٹی وی پہ کوئی چیز دیکھنے بیٹھیں گے تائبون بون اللہ یہ درست ہے کہ نہیں انٹرنیٹ پہ کچھ دیکھیں گے اتائبون بون اللہ یہ درست ہے کہ نہیں کوئی کپڑا پہننے کا سوچیں گے اتائبون بون کوئی موقع زندگی کا آئے گا اتائبون بون رجوع کریں گے لوٹیں گے معاملات میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی خطا گناہ پاؤں پسا ہی گیا تو اتائبون بون توبہ کرنے والے اللہ سے گڑ گڑا گڑ گڑا کر معافیاں مانگنے والے تو اللہ کا پیارا ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جایا جائے فرشتوں کی طرح نہیں پاؤں پھسلے لیکن اتائبون بون توبہ کر لو العابدون اللہ کی عبادت کرنے والے ہم آتن ہر وقت پارٹ ٹائم مسلمز نہیں ہیں یہ لائف ٹائم مسلمز ہیں پارٹ ٹائم اطاعت نہیں کرتے فل ٹائم اطاعت کرتے ہیں لائف ٹائم ان کا یہ جاب ہے عبادت کرنا اللہ کی سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے یہ اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں ہر کام ان کا عبادت ہے کتنے خوش قسمت ہے اللہ کے ساتھ ٹریڈ کر لیا ہے نا اپنے آپ کو کھانا کھاتے ہیں تو عبادت نہاتے ہیں تو عبادت والدین کو مسکرا کر دیکھتے ہیں تو عبادت کاروبار کرتے ہیں تو القاسبو حبیب اللہ جائز کاروبار کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے ایسے خوش قسمت لوگ کہ ہر چیز ان کی عبادت ہے جو عام لوگوں کے لیے کچھ عبادت نہیں تو ایمان اور اللہ کے ساتھ سودا کرنا وہ میجک ٹچ سٹون ہے جو ہر معمولی معمولی چیز کو عبادت بنا دیتا ہے پیتل کو سونا بنانے والی چیز ہے کہ تم اللہ کے ساتھ سودا کر لو الحامدون اللہ کی تعریف کے گن گانے والے ہر وقت ہر چیز میں ان کو اللہ کی عظمت اللہ کی بڑائی نظر آتی ہے کبھی اللہ سے وہ بدگمان نہیں ہوتے السائحون سیاحت کرنے والے سائح سے سیاحت لفظ نکلا ہے گھومنا پھرنا کسی نے اس کا ترجمہ روزہ رکھنے والے کیا ہے کسی نے اللہ کی خاطر گھروں سے نکلنے والے اس کا ترجمہ کیا ہے تو سائے ہون اللہ کی خاطر گردش میں رہنے والے اللہ کی خاطر جہاد فی سبیل اللہ میں اپنے گھروں سے نکلنے والے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک صبح یا شام چلنا دنیا میں اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے اللہ کی راہ میں نکلے ہیں اور ان پیروں پر اگر مٹی پڑ گئی ان پیروں کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا نا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں اور منافق مرد منافق عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں آپ دیکھیں کوئی شخص ہے تبلیغ کے لیے جانا چاہتا ہے تین دن کے لیے یا چالیس دن کے لیے تو پھر آپ ذرا دیکھیں کیا ریئیکشن ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر ایک شخص ہے کہ جو کہ اس کو دبئی میں جاب مل گئی ہے فار ایسٹ میں اس کو نوکری مل گئی ہے مڈل ایسٹ میں اس کو نوکری مل گئی ہے اور وہ جانا چاہتا ہے ایک سال کے لیے پھر آپ دیکھیں خاندان والوں کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے سب آ جاتے ہیں بیوی کہتی فکر نہ کرو میں ڈرائیونگ سیکھ لوں گی بچوں کو چھوڑنے کا پرابلم ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ کہے گے اچھا اگر چوری ہو گئی تو کیا ہوگا تو آ کے گھر والے کہیں گے فکر نہ کرو ہم ہیں نا ہم تمہارے بچوں کا خیال کریں گے تم جاؤ تم دنیا کماؤ ان کا مستقبل بناؤ سب تسلیاں دے کر اس کو بھیجتے ہیں اور تین دن کے لیے بھی تبلیغ کے لیے جانا ہو تو بیوی کہتی ہے بچوں کا کیا ہوگا گھر والے کہیں گے تم کو پتہ نہیں کراچی کے حالات کتنے ڈاکے پڑ رہے ہیں تم منہ ڈھا کے چلے گئے تبلیغ کے لیے تو گھر کا پیچھے کیا ہوگا ایسے لاپرواہ ہو جاتے ہیں جنونی ہو جاتے ہیں دین میں آ کر تو لوگ یہ ہمارا حال ہو جاتا ہے جو آخرت بنا رہا ہے وہ بھی تو فیوچر ہے وہ بھی تو کمائی کر کے لا رہا ہے اور وہ اگر اعلیٰ درجے کی جنت میں جائے گا تو گھر والے بھی تو اس کے ساتھ اس کے پیچھے جائیں گے لیکن اس کا خیال نہیں آتا اسائے ہوں اللہ کی راہ میں نکلنے والے تو اس کے لیے جو سائے ہون ہے اس میں تبلیغ کے لیے نکلنا بھی آتا ہے ہجرت کرنا جہاد کرنا قتال کرنا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلنا اور الحمد للہ آپ بھی اسی کیٹیگری کے اندر موجود ہیں حج یا عمرے کے لیے نکلنا یہ سب اس میں آتا ہے راکونا رکو کرنے والے اساجدونا سجدہ کرنے والے یہ تو ہو گیا ان کا عبادت کا حال عابد ہیں لیکن صرف عبادت نہیں کرتے بلکہ ساتھ ساتھ رسالت کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں اپنی عبادت کے خول میں بس بیٹھ نہیں جاتے ہمارے یہاں اب تصور یہ ہو گیا ہے نیک انسان کا ہم کہتے ہیں اتنے نیک ہیں اتنے نیک ہیں کسی کو کچھ نہیں کہتے پھر وہ آپ کو گھوریں گے کہ یہ آپ ہی کو شوق ہے ہر معاملے میں بولنے کا یہ مت کرو یہ مت پہنو یہ رسم فلاں غلط اور یہ بدت مت کرو کہتے ہیں یہ کیا طریقہ ہوا لیکن یہاں نیکی کا ڈیفینیشن ہے صرف عبادت نہیں العامرون بالمعروف حکم دینے والے ہیں نیکی کا ون ناونہ نلمن کر اور روکنے والے ہیں برائی سے والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں بھی اللہ کے حدود سے تجاوز نہیں کرتے اپنے ارد گرد کے لوگوں پر بھی نظر رکھتے ہیں کہ ٹرانسگریشن تو نہیں ہو رہا کہیں اللہ کے حدود سے تجاوز تو نہیں ہو رہا کانشیس رہتے ہیں الرٹ رہتے ہیں یہ اللہ کی پولیس کی طرح ہیں یہ آسان ترین راستہ نہیں ڈھونڈتے اور کسی نے کہا ہے نا کہ what makes men and rivers crooked اس کا جواب ہے کہ taking the path of least resistance دریا اور انسان کب ٹیڑے ہو جاتے ہیں کہ جب وہ آسانیاں ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں تو نہیں یہ آسانیاں ڈھونڈنے والے نہیں ہیں حافظون فضون اللہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے فرمائے و بشر اے نبی ان مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے اللہ بعد ما تبین لهم آمنشرقین اصحاب الجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں کہ مشرقوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائیں مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا حق یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نرم دل خدا ترس اور بردبار آدمی تھے لا حلیم اواہ درد مند دل یہ درد مند دل انتہائی ضروری ہے اگر انسان خلق خدا کی ہدایت کا کام کرنا چاہتا ہے یا اللہ کی محبت کا مستحق ہونا چاہتا ہے حلیم بھی ہونا ضروری ہے حلم ہو ٹھہراؤ میچیورٹی مزاج پر قابو مستقل مزاج جب تک ایمان اور عزم چٹان جیسا نہ ہو تو لوگوں میں نکل کر تبلیغ کرنا آسان کام نہیں ہے بجائے کہ ان کو انفلوئنس کریں ہو سکتا ہے ان کے زیر اثر آ جائیں ان سے انفلوئنس ہو جائیں تو حلم نہایت ضروری کوالٹی ہے اللہ اللہ قوم امباد ان بک علیم اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کر دے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دیا جائے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا ہے در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے بے شک اللہ ہی کے قبضے میں آسمان اور زمین کی سلطنت ہے اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں جو تمہیں اس سے بچا سکے مہربان ہوا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت نبی اکرم کا ساتھ دیا اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے اللہ نے انہیں معاف کر دیا بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے وہ اللہ صلاح الدینہ خلفو اور وہ تین لوگ جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا اب یہ تین لوگ کون تھے ابھی جیسے کہ ہم نے بات کی کہ منافق تو آئے جھوٹے بہانے بنا بنا کر انہوں نے اپنے لیے ایکسکیوز لے لی اپنے لیے انہوں نے راستہ نکال لیا جہاد پہ نہ جانے کا یہ تین صحابہ تھے مخلص کاب بن مالک ہلال بن امیہ مرارہ بن ربی رضی اللہ عنہم ان کا معاملہ صرف یہ ہوا کہ سستی کی وجہ سے نہ نکل سکے ذرا سی غفلت تھوڑی سی لاپرواہی ہو گئی یہ بھی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کاب بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا طویل ہم کو ملتا ہے کسی بھی تفسیر میں آپ پڑھ سکتی ہیں پڑھنے والا واقعہ ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بھی بہت زبان آور ہوں میں بھی خوب اگر چاہوں تو ایک سے ایک بہانے بنا سکتا ہوں لیکن مجھے پتہ ہے کہ اگر میں آپ کو یقین دلا بھی دوں اور آپ مجھ سے راضی ہو بھی جائیں تو اللہ مجھ سے راضی نہیں ہوگا تو میں کوئی بہانہ نہیں بنا رہا صرف یہ ہے کہ مجھ سے بس غلطی ہو گئی اور سستی ہو گئی تو ان کا معاملہ جو ہے وہ ملتوی کیا گیا پچاس دن مدینے میں ان کا مکمل سوشل بائیکاٹ رہا معاشرتی مقاطع رہا یہاں تک کہ بیوی کو بھی کہہ دیا گیا کہ اس کو بھی گھر بھیج دو ان کے اپنے عزیز ترین دوستوں رشتہ داروں نے ان سے بات چیت کرنی چھوڑ دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے پچاس دن انہوں نے اس حالت میں گزارے پھر معافی کا اعلان آیا اب ہم سوچتے ہیں کہ منافقوں کو تو کوئی سزا نہیں دی گئی تو آخر ان مخلص لوگوں پر جن سے ایک غلطی ہو گئی ہمیشہ انہوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا ایک دفعہ غلطی کرنے پر اتنا اتاب جی ہاں کیوں وجہ یہ ہے کہ جس پر انسان کو بھروسہ اور اعتماد ہوتا ہے اس سے تکلیف بھی زیادہ پہنچتی ہے ایک آپ کی ساتھی ہیں وہ ویسی لاپرواہ ہیں وہ کوئی نہیں کام کرتی ہیں آپ کا وہ نہیں کرتی تو آپ کہتے ہیں ہاں ایکسپیکٹ یہ تھا کہ نہیں کریں گی اب جیسے کوئی آپ کی دوست ہیں جن پر کہ آپ کو بھروسہ ہے اعتماد ہے ان پر بھروسہ کر کے اعتماد کر کے آپ نے کوئی کام ان کو کرنے کو کہا اور وہ کام انہوں نے نہ کیا تو آپ تو خوش نہیں ہوں گی بہت افسوس ہوگا اس بات کا کہ انہوں نے آپ کے اعتماد کو سہارا نہیں دی اور آپ کے اعتماد کی لاج نہیں رکھی اس لیے کہ اس سے امید بہت تھی اس پر اعتماد بہت تھا اپنائیت اور اعتماد کی وجہ سے پھر غصہ بھی اس شخص کے اوپر زیادہ آتا ہے پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پچھلی خدمات پر بھروسہ ہو گیا ہو کہ ہم اتنا تو کر چکے ہم بدر میں نکلے ہم عہد میں نکلے ہم عذاب میں نکلے ایک دفعہ نہ نکلے تو کیا ہوا تو یہ دوسرے مسلمانوں کو بھی الرٹ